فدخل علي ثم ذكرت كلمة معناها فسكفت له وضوءا فجاء ذهرة فشربت منه فأصطى لها لها حتى شربت قالت مجد فرآني أنظر إليه فقال لها جميل يا رسالتي فقلت نعم قال إن رسولك ذلك من لا تفعل قال إنها ليست من الذي إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات يه كبشة في انتقال في المعنى يه الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہے فرماتے ہیں کہ خسر صاحب میرے پاس داخل ہوئی ہے پھر ایک کلمہ ذکر کرتی ہیں یہ کم شاہ جس کا معنی یہ سکب تو لہو وضو ان میں نے وضو کا پانی رکھا فجات حرتن تو ایک بلی آئی اس نے اس میں سے پانی پینا شروع کیا فاسغا لہل انا تو انہوں نے برتن کو اس کی طرف جھکا دیا حتیٰ شربت یہاں تک کہ اس نے پی لیا کال کبشت و فرآنی علیہ تو کبشہ کہتی ہیں کہ خسر صاحب نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہی ہوں اور دیکھنا بھی تعجب سے تھا فالا تاجبین یبن تاخی اے بتی جی کیا آپ تعجب میں پڑھ گئی فقلت نام میں نے کہا ہاں قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیست انََََََََََا لسن کہ یہ نجس نہیں ہے ان ہی ماہی امن طوافین علیکمتوافات یہ تمہاری اوپر چکر لگانے والے بلے اور طوافات چکر لگانے والی بلیاں یعنی یہ فرمایا کہ یہ اس کا جھوٹا جو ہے ناپاک نہیں ہے اور ناپاک ہونے کی علت جو بتائی وہ بتائی کثرت سے ورود ان کا ورود جو ہے وہ کثرت سے ہوتا ہے جیسا کہ خدام خدام کے لیے یہ ہے جو گھر کے خدام ہیں اور غلام وغیرہ تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اوقات جو کہ کپڑے اتارنے کے ہیں ان کے علاوہ باقی اوقات میں وہ گھر میں آ سکتے ہیں اور وجہ اصل میں یہ ہے کہ انہم توافون کہ وہ کیا ہیں زیادہ چکر لگانے والے ہیں اور چکر لگانے والیاں ہیں اور بات یہ ہے کہ وہ ہے خدام تو اس لیے علماء نے یہاں یہ کہا ہے کہ یہ بلی اگر گھر کی پلی ہوئی ہے یا خود آ کر اس نے ڈیرا جما لیا ہے تو اس کا اکرام کر اس کا کیا کرنا چاہیے اکرام کرنا چاہیے اس لیے کہ وہ بمنزل خادمہ کے ہے جیسے خادمہ کو کے ساتھ شفقت اور اکرام کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے بلی کے ساتھ بھی کیا کرنا چاہیے اکرام کچھ اکرام کرنا چاہیے اس بیچاری کو گھر کا بھیدی ہے وہ گھر کا رازدہ ہے تو اس کو کچھ کھانے پینے کے لیے ذرا توسو کر دینی چاہیے ایک خانقاہ میں ہم حاضر ہوئیے تو بلیاں بہت ساری آ گئیں تو محتم خانقاہ کے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو بلیوں کا بھی اکرام کرنا ہے لیکن ان کو مہمانوں کے پاس سے ہٹا کے ادھر لے جاؤ سنا چاہیے ایک ربو درجن بلیوں کو ہٹا کے لے گئے اس کو وہ اکرام کہہ رہے ان کا بھی کیا کرنا ہے اکرام جی تو یہ فرمایا کہ انہا بن نجس من الوافین علیکم متوافعات یہ زیادہ چکر لگانے والی ہیں اور مقصد اصل میں علت جو بیان کی وہ کثرت ورود اور کثرت ورود جو ہے اس سے پھر اگر پرہیز کی جائے تو حرج لازم آتی ہے اور دین میں تنگی اور حرج نہیں ہے جی بھائی حماري وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس فإنها رجس اس لیے کہ یہ نجس ہیں بھئی یہ جو حمار کا جھوٹا ہوتا ہے تو اس میں چونکہ روایات متعارض ہیں ایک تو یہی ہے کہ انا رجسن یہ نجس ہے اور چنانچہ اس سے استعمال یہ کیا کہ گدھے کے چمڑے سے کوئی دباغت بھی نہیں کیا جاتا کیوں اس لیے کہ وہ کیا ہے وہ رجس ہے تو اب اور بعض دوسرے نصوص ایسے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمار پر سواری فرمائی چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک بغل تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر تھا سفید رنگ کا اس پر آپ نے سواری فرمائی اور یہ ایک قصبے میں تھا اور حضرت ابو سفیان ابن الحارث انہوں نے آگے سے لگام پکڑی ہوئی تھی اور حضور فرما رہے تھے ان نبیو لاکن عبد المطلب آپ یہ فرما رہے تھے تو اب یہ ہے کہ دو باتیں یہاں ہیں ایک یہ کہ آگے سے لگام پکڑ کے ایک آدمی لے جا رہا تھا اور جب لے جا رہا تھا اور ظاہر ہے کہ یہ جو دراز گوش ہوتا ہے ہمار کو دراز گوش کہتے ہیں یہ اس کے منہ میں سے ہر وقت لباب لوآب ٹپکتا رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ جس نے آگے سے پکڑ رکھا ہے اس کے اوپر لو آب پڑتا ہوگا لیکن پھر یہ ثابت نہیں ہے کہ پھر دھویا گیا ہو اور اسی طریقے سے اس کا پسینہ پسینہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے اس ہمار پر سواری فرمائی ہے اور اور ہمار جو ہے اس کو پسینہ بہت آتا ہے پسینہ آتا ہے اور چونکہ پسینہ بہت آتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کپڑوں کے ساتھ لگتا ہوگا جب کپڑوں کے ساتھ لگتا ہوگا اور کبھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کو ہمار کے پسینے کی وجہ سے دھویا ہو تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمار کا پسینہ کیا ہے پاک پاک ہے اور لو بھی کوئی زیادہ خطرناک نہیں اس طرف اگر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکیزہ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ فرمایا کہ یہ یہ کیا ہے ہے نجس وہ کیا ہونا چاہیے ناپاک تو دونوں قسم کی نصوص متعارض ہوئی اور متعارض ہونے کی وجہ سے <clears throat> یہ کہتے ہیں کہ اس کا جھوٹا مشکوک ہے ہے کیا مشکوک ہے اور اس کے لیے پھر یوں کیا جائے کہ وضو اگر اس کے علاوہ کوئی پانی نہ ہو تو آدمی وضو بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے یہی اللہ فرماتے ہیں جی بھائی باب نزول الحائز وبه قال اخبرنا عمرو بن عين قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن مقدام بن شريع عن ابي عن عائشه رضي الله عنها وعنه قالت كنت اتعرق العرق فيزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حيث وزعت وانا حائض اتعرق العرق عرق اصل میں اس ہڈی کو کہتے ہیں جس کے اوپر بیشتر گوشت چھٹا لیا تو چھٹا لیا گیا ہو اور تھوڑا گوشت اس کے اوپر رہ گیا ہو وہ ہڈی جس کے اوپر کیا ہوتا ہے گوشت گوشت والی ہڈی تو فرماتی ہیں کہ میں بعض اوقات گوشت لگی ہوئی ہڈی کو لیتی تھی اور اس کو تناول کرتی تھی تو جہاں سے میں تناول کرتی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پہ منہ رکھ کے آپ بھی تناول فرماتے تھے یہ تأثر دینے کے لیے کہ اس کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا سمجھے نا ایسی عذر والی خاتون جو ہے اس کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا اسی طریقے سے فرماتی ہیں کہ <clears throat> میں پانی پیتی تھی مشروب پیتی تھی تو جہاں پر میں نے منہ لگا رکھا ہوتا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر لگاتے تھے یہ تاثر دینے کے لیے کہ نہ تو اس کا کھانا جھوٹا جب ناپاک ہے اور نہ ہی پینا مشروب ایسی خاتون کا ناپاک ہے سمجھے نا ایسی خاتون کا مطلب سمجھ گئے نا جی بھائی چلیے وبه قال أخبرنا حارون بن عبد الله قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك حا وقال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال كان الرجال والنساء يتوزعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمیعاً وضو فرما وضو کرتے تھے نصاب بھی ہوتی تھیں اور رجال بھی ہوتے تھے رجال اور نصاب جمیان ایک ساتھ وضو کرتے تھے اگر آپ یہ حکم پردے کے بعد کہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ محارم ہوں گی خواتین محارم اور مرد جو ہے ان کے محرم وہ اکٹھے جو ہے وہ وضو کرتے تھے لیکن اگر پردے سے پہلے کہو تو پھر عموم ہوگا کہ عورتیں مرد سب مل کر کلا ہوما صنفان وہ ایک جگہ پر وضو کرتے تھے توجہ کرتے تھے جی بھائی البتہ اس میں اتنی بات ہے اتنی بات یہ ہے کہ مرد کا پس خوردہ پانی وضو سے عورت بالاتفاق اس سے وضو کر سکتی ہے اور عورت کا پس خوردہ خوردہ کا مطلب ہے پس استعمال استعمال کے بعد بچا ہوا پانی عورت کا وضو سے استعمال کیا ہوا بچا ہوا پانی وہ اگر مرد کی موجودگی میں ہو تو بالاتفاق جو ہے وہ مرد اس کے اس پانی سے وضو کر سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر عورت اور مرد موجود نہیں اس کی عدم موجودگی میں عورت نے جو ہے وہ وضو کیا اور وہ پانی بچا ہوا ہے تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ وضو کرنا صحیح نہیں جی بھائی اور اس کی وجہ جو ہے وہ ابن عربی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں مرض ہوتا ہے مرض شہوہ وہ اسی خیال میں لگ جائیں گے تو بجائے اس کے کہ نماز کے بعد وہ کیا ہوں بھائی وہ نماز میں نماز میں رہیں وہ باہر نکل جائیں گے تو ان کے لیے وہ نکلنا صحیح نہیں ہوگا ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر عام صاحب عثمانی یہ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر کہ یہاں یہ ہے کہ مرد عورت موجود ہوں اور ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو اس میں بال اتفاق وہ کیا ہے وضو جائز ہے یعنی پس ماندہ سے اس کے باقی ماندہ پانی سے یہ ہے کہ جب دونوں ہوں تو باہم معانست اور مناسبت ہو جبکہ محارم ہو خاص طور پر سمجھے نا جی بھائی چلیے به قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه وعلیکم السلام اب کہاں ہیں الحمد للہ خیریت ہے آپ کا فون آیا تھا تو اس وقت حضرت شیخ الاسلام صاحب کا بیان ہو رہا تھا میں بیان میں تھا ہاں تو آپ آپ اس وقت ہیں کہاں اچھا سانگڑ میں ٹھیک ہے تو مولانا یونس صاحب نے جو آپ سے یہ فرمایا تھا کہ ذرا آپ اس کا جائزہ لے لیں تو وہ کچھ جائزہ لے رہے ہیں آپ اچھا چار یا پانچ کیا ہیں خان اچھا جی جی جی جی جی جی ٹھیک ہے تو تو پھر آپ اس کی اس کی تفصیل آپ روانہ فرما دیں ٹھیک ہے مناسب ہے سنائیں ہاں بھائی یہ پانی کے لیے ایک مکوک استعمال فرماتے تھے اور اس کے وضو کے لیے ایک مکوک استعمال فرماتے تھے اور غسل کے لیے پانچ مکاکی اور مکوک کہتے ہیں بھی مد ایک مد پانی کو اور پانچ مکاکیک کی جو ہیں وہ پانچ مد ہو جائیں گے ایک مد اور پانچ مد اور یہ سمجھیں کہ یہ مد جو ہے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ مد جو ہے دو ریتل کا ہوتا ہے اور یہ بات جو ہم حساب کتاب دیکھتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ذرا کچھ تھوڑی سی سی ہوتی ہے کہ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے اور پرچے میں بھی ہم لکھ دیں گے لیکن ہمارے عمل کے لیے کیا ہے تو مد کی مقدار آج کل کے عرف کے مطابق کیا ہے یہ بات سمجھ لو مد پونا لیٹر پانی ہے کتنا ہوگا پونا پون لیٹر پون لیٹر آپ کہیں یا پون آپ کلو میٹر کلو کہیں پانچ اصل میں کلو اور یہ جو ہوتا ہے اس کا کلو تو وزن ہوتا ہے اور لیٹر جو ہے ناپ ہوتا ہے ایک کلو اور ایک لیٹر یہ دونوں برابر ہے اور فرق یہ ہے کہ کلو جو ہے وہ تو وزن میں ہے اور لیٹر جو ہے وہ ما اے ہے تو اب یہ تقریباً پون لیٹر جو ہے وہ ہے وضو کے لیے اور اس کو چار سے ضرب دے دیں تقریباً تین تین لیٹر یہ غسل کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین لیٹر پانی استعمال فرماتے تھے غسل کے لیے اور پون لیٹر پانی استعمال فرماتے تھے وضو کے لیے بات سمجھ گئے نا دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے وضو کے لیے ایک مد اور غسل کے لیے چار مد ایک مد اور چار مد اور یہی تناسب ہوگا اے مولوی صاحب کیلکولیٹر کو دیکھ لیجئے گا یہی تناسب ہوگا کہ وضو کے لیے تو پون لیٹر پانی ہے اور وضو اور اس غسل کے لیے تقریباً تین لیٹر تین لیٹر اور تین لیٹر میں بھی دو جو ہے تین لیٹر کا ہو یا تین کلو کا ہو تین کلو میں تھوڑا سا کم ہے لیکن تین کلو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ اس کا کوئی حدود اربا مقرر ہو ضرورت کے مطابق بعض جسم جو ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑا پانی چاہیے ان کے لیے زیادہ پانی چاہیے اور بعض جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کم پانی چاہیے اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو اس کے بدن خشک رہتا ہے اس کو ذرا زیادہ ملنا بھی پڑتا ہے اور پانی بھی تھوڑا زیادہ لگتا ہے تو کچھ اگر پانی بڑھ جائے تو کوئی حرج نہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو جو ہے وہ ایک مد سے ہے اور پون مد سے بھی ثابت ہے خود آئے گا ایک مد سے اور آپ کا غسل جو ہے وہ چار مد سے اور پانچ مد سے ثابت ہے اور اس کا جو ہمارے اس عرف میں وزن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی جی بھائی قال يحدث عن جدته وهي أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توزع فأتي بماء به إناء قدر ثلث المد خارج یہ ثلث ہے مد دو ثلث مد دو ثلث مد جو ہے وہ ایک مد سے کم ہے دو بٹا تین دو بٹا تین مد سے آپ نے وضو فرمایا تو میں نے آپ عرض کیا کہ ایک مد سے بھی ثابت ہے اور دو سلس مد سے بھی ثابت ہے دو سلس جو ہے وہ ایک مد سے کم ہوگا دو سلس سے بھی اور پورے مد سے بھی ثابت ہے جی جی باب النیت فی رضوی و قال اخبرنا یحیی بن حبیب حبیب بن عربین عن حماد والحارس بن مسکین قرازا علیہ وانا اسمو عن ابن قاسمی قال حدثني مالك حا وقال اخبرنا سليمان بن منصور قال اخبرنا عبد الله بن المبارك واللفظ له عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن عقبة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها وامرأة ينفعها فهجرته الى ما هاجر اليه یہ اس حدیث کے بارے میں بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث حدیث متواتر ہے ایسی حدیث ہے بھائی حدیث متواتر ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں یہ حدیث خبر واحد ہے اور بات یہ ہے کہ یہاں حضرت عمر ابن خطاب جو ہیں صحابی روایت کر رہے ہیں اور ان سے القمہ ابن وقاص نے بیان کیا ہے اور صرف القمہ ابن وقاص بیان کرنے والے ہیں اور کوئی بھی بیان کرنے والا نہیں تو یہاں تابی جو ہے وہ منفرد ہو گئے بھائی اور فرد فرد واحد ہو گیا اور ان سے محمد ابن ابراہیم التیمی صرف اکیلے یہی روایت کرنے والے صرف اور صرف اکیلے روایت کرنے والے ہیں اور ان سے یا ابن سعید یہ تن تنہا روایت کرنے والے ہیں اور پھر ان سے جو ہے پھر محمد ابن ابراہیم تیمی سے یحییٰ ابن سعید نے جو روایت کی ہے اور یحییٰ ابن سعید سے ایک سو آدمی نے روایت کی اور بعض حضرات نے کہا کہ ان کی تعداد تین سو تک پہنچ جاتی ہے تو یہ تواتر جو اس کو حاصل ہے یہ ابتدا میں نہیں بلکہ آخر میں تواتر حاصل ہے تو اس کو یوں کہیں کہ ابتدا تو یہ خبر واحد ہے لیکن انتہا یہ خبر متواتر امتحان پھر کیا ہے یہ خبر متواتر ہے اور خبر جو ہے یہ خبر خبر صحیح ہے اور اس کے صحیح ہونے پر امت کا ہے ابن معقولہ رحم اللہ نے کچھ اس کے اوپر کلام کیا ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف التفات نہ کیا جائے بلکہ یہ مجمع علیہ حدیث ہے جس کی صحت پر سب کا اجماع ہے جی بھائی الوضوء من الإناء وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إساق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضوا فرأيت الماء ينفع من تحت أسابيه حتى توزوا من عند آخرهم. فاني تھوڑا سا تھا اور لوگوں کو شکایت تھی پانی نہ ہونے کی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا اور فرمایا کہ تبز بسم اللہ اللہ کے نام سے تو وضو کرو چنانچہ فرماتے ہیں کہ سو سے زائد اور تعداد یہ بتائی ہے نے وضو اس سے کیا اور پانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاوضہ ہے تو یہ فرمایا کہ وہ امر عمرانہ سے یہ توجہ فرا من یم باسابی یہاں تک کہ آخر تک سب نے اسے وضو کر لیا تو اس سے یہ ثابت کیا کہ برتن میں پانی ہو تو اس میں ہاتھ ڈال کے پانی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں جی بھائی رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا ما فوتي بثور فاخر يده فلقد رايت الماء يتفجر من بين اصابعه ويقول حي على الطهور والبركه من الله عز وجل قال الاعمش فحدثني سالم بن ابي الجاد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1500 اس وقت ہماری تعداد ڈیڑھ ہزار تھی ڈیڑھ ہزار کی تعداد نے ایک تشت جس میں کہ پانی رکھا جاتا ہے اس میں رکھے ہوئے پانی سے سب نے وضو کر لیا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیا اللہ تہور ول بارکا یہ کہتے ہیں والبرکت مجرور ہے مرفوع نہیں ہے اور وہ اس کا عطف جو ہے وہ تہور پر ہے اور تہور مجرور ہے برکہ بھی کیا ہوگی بھائی مجرور مجرور ہے لیکن ہمارے بعض علماء نے کہا کہ اس کو مرفوع پڑھنا جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے البرکات من اللہ ثابت یہ اگر کر دیا جائے تو برکہ مجرور کی جگہ پر اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں جی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التسمیت عند الوضوء وبالسند المتصل منا الى الامام النسائی رحمه الله قال اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فقال النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء فوضع, فوضع يده في الماء ويقول توضأ بسم الله فرأيت الماء يخرج, من بين أصابعي حتى توضأوا من عند آخرهم قال ثابت قلت لأنس فرمایا کہ اس وقت ہماری تعداد ستر کے قریب تھی اب یہاں امام صاحب نے باب التسمیت عند الوضو وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنے کا باب قائم کیا ہے اور آپ نے دیکھا کہ عام طور پر جو کہ تسمیہ کو واجب قرار دیتے ہیں یا وہ ضروری قرار دیتے ہیں تو وہ ایک اور روایت ہے مشہور روایت ہے اس سے استعمال کرتے ہیں لیکن مصنف نے اس کو وہ یہ ہے کہ لا وضو یوسم اللہ لا وضو جس نے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو ہی نہیں تو اس سے استدلال کرتے ہیں وہ روایت در حقیقت ضعیف ہے روایت کیا ہے ضعیف ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مصنف جو ہیں وہ ضعیف روایت کو بیان نہیں کرتے البتہ یہ روایت قوی ہے تو اس کو ذکر کیا کہ حضور نے فرمایا کہ اب جب پانی موجود ہو گیا تو اللہ کا نام لو اللہ کا نام لو تو اللہ کا نام لو کا کیا مطلب ہے بسم اللہ پڑھو بسم اللہ پڑھو تو اس سے بسم اللہ کے ثبوت پر استدلال کیا ہے وہ بسم اللہ امام نسائی کے ہاں سنت ہے واجب نہیں ہے جی بھائی صب الخادم الماء على الرجل على الرجل للوضوء وبه قال اخبرنا سليمان بن داوود والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له عن عن عن ابن ابن وهب مالك مالك ويونس وعمر بن بن بن بن الحارث أن شهاب زياد عمرة المغيرة المغيرة رضي الله الله الله عنه وعنهم أنه سمع أباه يقول سكبت على على رسول صلى عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح الكفين قال أبو عبد الرحمن لم يذكر عروة یعنی امام مالک نے درمیان میں راوی کو ذکر نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے براہ راست سنی ہو جی الوضوء مرة مرة وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيانة قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوزأ مرة مرة آپ نے ایک ایک بار وضو فرمایا مرتن مرتن آپ کو معلوم ہے کہ مرتن مرتن کا بھی ثبوت ہے اور مرتین مرتین کا بھی ثبوت ہے اور سلاست مرار کا بھی ثبوت ہے ایک کا کرنا فرض ہے اور دو کا کرنا جو ہے وہ سنت ہے اور تین کا کرنا سنت کے ساتھ ساتھ مستحب اور مستحسن ہے جی بھائی وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني المطلق بن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن توضع ثلاثا ثلاثا يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم جيب جی. صفة الوضوء غسل الكفين وبه قال أخبرنا محمد بن إبراهيم المصري عن بشر بن المفضل عن ابن عون عن عامر الشعبي عن عروة بن المغيرة عن المغيرة وعن محمد بن سيرين عن رجل حتى رده إلى المغيرة قال ابن عون ولا أحفظ حديث ذا من حديث ذا أن المغيرة رضي الله عنه وعنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ ظهري بعصا كانت معه فقرأ ظهري بأسن قلت يا رسول الله ليست لي حاجة فجئنا وقد تم الناس قال حاجتك يعني یعنی اقضي حاجتك اب میں تو فارغ ہو کے آ گیا آپ بھی ضرورت اپنی پوری کر لیں تو میں نے کہا کہ مجھے حاجت نہیں جی یہ وقت امن ناس عبد الرحمن ابن عوف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دور تشریف لے گئے تھے قضاء حاجت کے لیے اور پھر وضو بھی آپ کو درپیش تھا اور وہاں سے واپسی میں دیر ہو گئی ایسی دیر ہو گئی کہ وقت بہت تنگ رہ گیا حضرت عبد الرحمٰن ابن اوف رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع فرما دی شروع فرما دی اور راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں ان کو اشارہ کروں کہ واپس آ جائیں اور حضور کو موقع دیں تو حضور نے منع فرمایا فرمایا کہ ایسا نہ کریں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمٰن ابن اوف کے پیچھے ایک رکعت پڑھی کیا پڑھی بھائی ایک رکعت پڑھی اور پھر دوسری رکعت کھڑے ہو کر آپ نے مکمل فرمائی اس کی کھڑے ہو کر آپ نے تکمیل فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دو صحابہ کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مشہور ہے ایک صدیق اکبر کے پیچھے وہ تو حضور نے وصیت فرمائی تھی اور وہاں یوں تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو صدیق اکبر باوجود منع کرنے کے پیچھے ہٹ گئے اور یہاں پر جو منع کیا تو حضرت عبد الرحمٰن ابن اوف منع ہو گئے انہوں نے عمل کیا اس پر کہ المر فوق الادب سنا نا آپ نے الامر فوق الادب یہ بھی طریقہ ہے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ جب دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسجد میں تشریف لے آئے اور پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ پہ رہو لیکن صدیق اکبر نے یہ سمجھا کہ حضور کا حکم وجوبی نہیں ہے کیسا حکم ہے وجوبی نہیں ہے اور حضور کا تعدب جو ہے وہ غالب ہے تو تعدب غالب تھا تو خود پیچھے آگے حضور کو آگے آگے کر دیا اور یہاں حضرت عبد الرحمٰن ابن نے بھی اپنے الامر و فوکل ادب پر عمل کیا یہ کہتے ہیں کہ پہلے والا عمل جو ہے وہ جو صدیق اکبر نے کیا ہے وہ بہت اونچا ہے سمجھ گئے جی بھائی ربي قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن عن ابن أبي أوس رضي عن جده رضي الله عنه عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوقف ثلاثا من دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو تین بار دھویا اس توقفہ جو ہے ظاہری طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کف سے نکلا ہے کف سے مراد ہتھیلیاں ہیں کہ حضور نے اپنے ہاتھوں کو ہتھیلی مبارک کو تین دفعہ دھویا اور اسی کے اوپر ترجمہ بھی قائم کیا ہے مصنف نے کہ کم توخسلان کتنی مقدار جو ہے وہ غسل کیا جائے گا دھویا جائے گا ہاتھوں کو لیکن دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ استوقفہ کف سے نکلا نہیں ہے بلکہ وقفہ سے نکلا ہے اس کا تعلق جو ہے اس کا یہ نکلا ہے کف سے نہیں نکلا بلکہ وقف سے نکلا ہے اور وقف کا معنی ہوتا ہے ٹپکنا کہتے ہیں کہ سقف چھت جو ہے وہ ٹپکنے لگی جب بارش ہوئی تو وقف سقف ہو چھت ٹپکنے لگی تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ نے پانی اتنا استعمال کیا کہ جو مسے کی حد تک نہیں تھا بلکہ غسل کی حد تک تھا اور وہ کیسا تھا وہ ایسا تھا کہ پانی دھونے کے بعد زمین پہ ٹپکنے لگا سمجھے نا اسی سے جو ہے فرق نکلتا ہے مسا کا اور ساتھ ساتھ غسل کا تو یہاں پر جو ہے وہ یہ بتایا کہ یہ کف سے نکلا نہیں ہے ظاہری طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کف سے نکلا ہے لیکن ابن ترکمانی رحم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں بلکہ یہ وقفہ سے نکلا ہے اور وقفہ کا معنی ہوتا ہے ٹپکنا چنانچہ کہتے ہیں وقف سقف چھت جو ہے وہ ٹپکنے لگی اور مراد یہاں یہ ہے کہ آپ نے دست مبارک اس طریقے سے دھوئے کہ ہاتھوں سے پانی زمین پر ٹپک رہا تھا سمجھ گئے نا بات جی بھائی المزمزت والاستنشاق وبه سند المتصل منا إلى إمام النساء رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وبركاته آمين وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه عنهم تبزأ فأفرغ على يديه على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمزمز واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توزأ نحو وضوئي ثم قال من توزأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی اس طریقے سے وضو کرے جس تفصیل سے بیان ہوا اور بیان کرنے کے بعد دو رکعت پڑھے اور دو رکعت بھی <clears throat> اس طریقے سے پڑھے کہ نماز میں جو ہے وہ باتیں اپنی نہ کرے لا حدث ایک کا معنی یہ ہے کہ اس کو خیالات نہ آئیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب ہے کہ خیالات کو نہ لائے ایسی پڑھے کہ وہ اپنے نفس سے باتیں نہ کرے یعنی یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر نماز میں خیالات نہ لائے دو رکعتیں ایسی اگر پڑھ لے گا تو غفر فیر ما تقدم من بھی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور یحدث نفس ہو وہ اپنے آپ سے باتیں نہ کرے مطلب یہ ہے کہ خیال نہ لائے دو باتیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے خیال لانا اور ایک ہوتا ہے خیال آنا خیال آنا یہاں مراد نہیں ہے بلکہ خیال لانا کہ وہ خیال نہ لائے اور اس طریقے سے دو رکعت پڑھ لے تو پھر غفر ما ماتقدم من ذنبی اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں اب آدمی جو ہے وضو کرے ٹھیک ٹھاک وضو کرے اور وضو بھی کرے کپڑے بھی پاک ہوں جسم بھی طاہر ہو اور وضو بھی ٹھیک کرے اور اخلاص سے نیت بھی وضو کی کرے اور اللہ کی رضا مقصود ہو اور یہ مقصود ہو کہ مجھے دو رکعتیں ایسی پڑھنی ہیں یہ کر کے جب آدمی رکعتیں پڑھتا ہے تو خیالات آتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ خیالات کی طرف توجہ نہ کرے تو ایسی اگر نماز وہ پڑھ لے گا تو غفر لہو ما تقدم من ذنبی ایک بات سمجھ لو بھائی یہ ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا خیالات کا آنا برا نہیں ہے بلکہ خیالات کا لانا برا ہے خیالات آنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے دل میں ایمان کی روق موجود ہے تب تو چور آیا ہے اور چور کون ہے شیطان شیطان آتا ہے چور جو آیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یہ ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا ہے اب اگر کوئی آدمی چور کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے تو اپنے مقصد ہی سے جائے بلکہ یہ ہے کہ نماز کی طرف توجہ کرے اور یہ جو ہے کہ آدمی خوشو خوشوخصو سے نماز پڑھے خوشو خوشوخصو کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے آدمی کا دھیان نماز کی طرف بس اتنا کام کر لے جب نماز پڑھ رہا ہے اور بتکلف دھیان نماز کی طرف کرے تو اس کی وہ ایسی نماز ہے کہ اگر دو رکاتے اس نے اس طریقے سے پڑھ لی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے اور گناہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ سغائر ہیں اس سے مراد قواعد نہیں لیکن اگر آدمی استغفار کر لے تو ساتھ ساتھ قبائل بھی اڑ جائے قبائل بھی ختم ہو جائیں تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز پڑھے دو رکعت اور وضو اچھی طریقے سے کرے جو کہ طریقہ بتایا ہے اور دو رکعتیں وہ پڑھ لے تو پھر اس کے پچھلے گناہ جتنے ہیں سغیر سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں یہ سلاد جو ہے یہ سلاد سلاد و توبہ کہلاتی ہے کیسی سلاد کہلاتی ہے بھائی سلاد و فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثا ٹھیک ہے إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم دخل يمينه في الوضوء فتمزمز واستنشق في الوضوء نه في الوضوء وہ کے زبر کے في الوضوء فتمزمز واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاث مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توزأ وضوء هذا ثم قال من توزع مثل وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه یہ جو خشوع خضوع فرض ہے نماز میں دوسرے الفاظ میں یہ کہو کہ رکن ہے جیسا کہ رکو رکو نماز میں رکن ہے اسی طریقے سے خوشو خضو بھی رکن ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے فرق یہ ہے کہ قبولیت نماز کے لیے ہے اور ذمے سے ساکت کرنے کے لیے اگر بغیر خوش و خضو کے آدمی نماز پڑھے گا تو اس کے ذمے سے نماز کیا ہو جائے گی ساکت ہو جائے گی اور اس کے ذمے نماز نہیں رہے گی لیکن اگر اس نے رکو نہ کیا تو سرے سے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی رکن اس معنی میں ہے کہ یہ رکن ہے قبولیت سلاد کے لیے قبولیت سلات کے لیے نہ کہ ذمے سے ساقط ہونے کے لیے ذمے سے تو ساقط ہو جاتی ہے لیکن قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کرتی تو خوشو خضو بھی کیسا ہے بھائی فرض ہے فرائض میں سے ہے بلکہ ارکان میں سے ہے جی بھائی اتخاذ الاستغفار وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزنادحة وأخبرنا الحسين بن حبيس عن مان عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر استنثار کا معنی ہوتا ہے ناک سے پانی کو چھڑکنا سمجھ گئے نا پانی کو یعنی ناک کا جو ہے اس کو کرنا جی بھائی المبالغه في الاستنشاق وبه قال اخبرنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن كثير وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ہاں اگر روزے دار ہے تو منہ میں کلی بھی زیادہ نہیں کرے گا مبالغے سے اس لیے کہ خطرہ اس بات کا ہے کہ پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے چلا جائے اور اس استنصار بھی مبالغے سے نہیں کرے گا اس لیے کہ بعض اوقات ناک کے واسطے ہی سے گلے میں اور پیٹ میں پانی چلا جاتا ہے مبالغہ نہ کریں جی الامر بالاستنثار وبه قال اخبرنا قتيبة عن مالك حا واخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس عن ابن ادریس الخولانی عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من توزع فلیستنفر ومن استجمن فلیوتر جو استجمار کرے یعنی کلوخ کرے تو وہ تاک عدد استعمال کرے ایک تین پانچ جی به قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فاستنتر وإذا استجمرت وإذا استجمرت فاوتر جی. باب الامر بالاستنتار عند الاستيقاظ من النوم وبه قال اخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد بن عبد الله ان محمد بن ابراهيم حدثه عن عيسى بن طلحه عن ابي هريره رضي الله عنه عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنتر ثلاث مواد فان الشيطان يبيت على خيشومه آدمی کا ناک کے اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے سخت اس کو خیشوم کہتے ہیں فرمایا کہ جب آدمی استنصار کرے تو ناک کو چھڑک دیا کرے اس لیے کہ شیطان یہاں بیٹھا ہوا ہے جب چھڑکے گا تو یہ وہ نکل کے باہر بھاگ جائے اس لیے کہ شیطان جو ہے اس کے خیشوم میں سو رہا ہوتا ہے تو آدمی ناک میں پانی ڈالے اور پھر ایسا ہے کہ شیطان اندر ہے تو اس کو جب نیچے چھڑکے گا تو شیطان خود بخود باہر نکل جائے گا اب جب شیطان باہر نکل گیا تو اب تسلی سے نماز تحجد کی نماز ادا کیجیے ارے بس کرتے ہو کیا ٹائم ہوگا اذان کا اذان میں کتنا وقت باقی ہے آدھا گھنٹہ تو بھائی آج بس کر لو انشاءاللہ کل سے پورا گھنٹہ پڑھائیں گے